السلام علیکم I am Mukhtar Ahmad your instructor for the virtual university course M G T five zero one human resource management and today we are here for over lecture number two but before we start discussing with you the lecture number two why don't we discuss some basic things آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ابھی تک آپ کو اس سبجیکٹ کے لیے بکس وغیرہ ریکمینڈ نہیں کی I believe now you are senior classes تو you must be familiar with the set up of virtual universities آپ کے اس کورسز کے ساتھ course outlines power point اس کے علاوہ کیسز اور question answer session as you all ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے آپ کو اپنے مٹیریل جو لرننگ مٹیریل ملے گا اس میں یہ ساری انفارمیشن مل جائیں گی تو شروع اسٹارٹ نہ ہو تو آج شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر نمبر دو اس میں ہم نے کیا چیز ڈسکس کرنی ہے لیکن لیکچر نمبر ٹو ڈسکس کرنے سے پہلے let's let me ask you one کو so what should be the question is what did we discuss in lecture number one what you think good thing are bad میرا خیال ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو لنک بھی کرنا پڑے گا جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں جاتے ہوئے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم لیکچر نمبر ٹو میں یہ وہ یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے لیکن لیکچر نمبر ون کو بھی ساتھ آپ شروع کرتے ہوئے ڈسکس کریں گے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا this is not bad is smiling face let see what did we cover lecture number one lecture number one میں ہم نے ایچ آر ایم کو یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو انٹروڈیوس کرایا تو what is human resource management basically human resource management is managing the people people of any organization right اس کے بعد ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ اس کا امپورٹینس کیا ہے وائٹ از امپورٹنٹ اس میں بہت ساری ہماری ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ لیکن چند چیزوں کو جسٹ ٹو ریک کہ ہر مینیجر کو کسی بھی لیول پہ ہو آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مینیجر کتنے لیول کے ہوتے ہیں کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں تو ان کو کسی بھی لیول پہ ہوں ان کو دوسرے لوگوں کو مینج کرنا پڑتا ہے وہ لوگ جو اس کے بڑے امپارٹینٹ ریسورسز ہوتے ہیں and then will talk about کہ یہ ہیومن ریسورس جو ہے اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ آپ کو کمپیٹیو ایڈوانٹیج دیتا ہے کس بیس پہ دیتا ہے کیونکہ آپ آج کل کے آرگنائزیشن کے اندر اسی کو ہیومن ریسورسز کو primary source of competitive advantage سمجھا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ آج کل کی آرگنائزیشن اس کمپیٹیو ایڈوانٹیج کو سسٹین کرنے کے لیے اس ریسورسز کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ طریقے کیا تھے آپ پریشان مت ہوئیے کچھ چیزیں ایسے کچھ ایسے بھی ٹاپکس آپ کو نظر آئیں گے جو ہم نے شاید اس سینس میں ان ورننگ میں کل ڈسکس نہ کیا ہو لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ technically these are the same thing جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ کتابیں آپ کو اس سبجیکٹ کے لیے بک تو کوئی ریکمینڈ نہیں کی میں نے اور وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی کتابیں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں there are talking the same type of things کسی نے اسی اس کا اسٹائل کچھ ہے دوسرے کا اسٹائل کچھ ہو رہا ہے اسی لیے میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو مرضی چاہیے آپ کو میں چند کتابیں جو ہیں ان کی لسٹ آپ کے کورس آؤٹ لائن کے اینڈ پہ دے دوں گا اس میں سے جو بھی آپ کو مارکیٹ میں میسر ہو اس کو لیجیے پڑھیے آپ دیکھیں گے کہ وہی چیزیں جو ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں وہی وہ لوگ اپنی اس بک میں مختلف ریفرنس سے مختلف طریقے سے ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کمپیٹیو ایڈوانٹیج کیسے ہیومن ریسورس سے لیتے ہیں ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز آگے جب ہم آرگنائزیشن کو پڑھیں گے تو اس میں ویلو ایڈیشن کی بات کریں گے کہ جب آپ کوئی پروسیس بھی کرتے ہیں تو پروسیس کے بعد جب two plus two is equal to five آتا ہے کل بھی ایک میں نے ٹرم یوز کی تھی یا ویلو ایڈیشن اسے کہتے ہیں تو وہ ٹو پلس ٹو میتھمیٹیکلی تو فور ہونا چاہیے تو how come it is five اور سکس اور some time more than that do that addition is due to that conversion process اس کو ہم ویلو ایڈیشن کہتے ہیں تو آرگنائزیشن کے اندر بھی انہیں ہیومن ریسورسز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرگنائزیشن جو ہیں یا مینیجر جو ہیں وہ ویلو ایڈیشن کراتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کی ہیومن ریسورس اللہ تعالیٰ نے نیچر نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جس کی آپ ڈپلیکیٹ نہیں بنا سکتے ایگزیکٹ ایگزیکٹ ریپلیکیشن اس کی کی نہیں even if you can find some by face in جو فینوٹیپیکل چیز ہے یا جو اسٹرکچر ہے ایک جیسا بھی ہو سکتا ہے but still they are different ان کا بہیویئر ان کا ایٹیچیوڈ ان کی ورکنگ ڈفرنٹ ہوگی تو آپ اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ نے ایکوائر کر لیا اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا اچھے لوگوں کو لے لیا تو you have the competitive advantage اسی طرح ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی کہ یہ ایسی چیز ہے یہ ایسا کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس کو باقی لوگ کاپی نہیں کر سکتے تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تو کیسا ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے آپ بتائیے ڈونٹ ریمبر اٹ ہم نے لاسٹ لیکچر میں آخر پہ آ کے یہ بھی سیکھا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے تو میں نے کچھ چیزیں انڈیکیٹ کی تھیں تو you have to keep something in your mind always جیسے میں نے شروع میں کہا تھا پہلے لیکچر کے اندر کہ ابھی ہم تھوڑا سا آپ کو بیسک میں مینجمنٹ آرگنائزیشن اور بیسک جو بہیویئر سائنس کے کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ یہ آپ کا جو بیسز ہے کنسپچل تھنگ ہے وہ کلیئر ہوں تو آپ اس کی اپلیکیشن کو آسانی سے سمجھ جائیں گے لیکن اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان سب چیزوں کا ٹریک رکھیں اور میرے ساتھ رہیں تو بتائیے کہ ہم نے آج کیا ڈسکس کرنا ہے آج ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس basically will be talking about management concept management کیا ہے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے ایچ آر ایم کے ساتھ اور کیسے اس کے بیس پہ ہم ایچ آر کے اس بیسک کنسپٹ سے بیسک فلاسفی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں management what you think what is this آپ روزانہ سنتے ہیں کہ بھائی اس کو مینج کر لو آپ کو گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی پڑھائی کو مینج کرو آپ کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ ٹائم کو مینج کریں آپ کو کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آپ ذمہ داری لگاتے ہو کہ ان چیزوں کو مینج کرو what is management by the way let see how can we define management so management is بکش definition is the process where we have to perform different kind of functions. Why want to do that? So that we should do something. We should achieve some goals. But in the bookish form, the management is the process of planning, organizing, controlling, directing, and so many other things. Of what? All those resources which a management can have. For what purpose? So that you should be able to achieve the goals. Of that particular organization لیکن اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے کتابوں میں آپ کی بکس کے اندر یا مینجمنٹ میں ہم چار فنکشن بیسک فنکشن کو لے لیتے ہیں جن کو کہتے ہیں planning organizing controlling and directing so basically then what is management so management is a process ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم پلان کرتے ہیں آرگنائز کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ڈائریکٹ کرتے ہیں ان ریسورسز کو جو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے پری ڈیٹرمن گولس کو ایفیشنٹ اور افیکٹولی اچیو کر سکیں اب اب پھر تھوڑی سی آپ کے لیے شاید فیل کریں کہ یار یہ نئے لفظ آ کے پلاننگ کیا ہے آرگنائزنگ کیا ہے کنٹرولنگ کیا ہے ڈائریکٹنگ کیا ہے let see what are those thing جس طرح کہ آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ چار بیسک فنکشن کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مینجمنٹ کا اور کام نہیں ہوتا یس اسٹافنگ از دیئر اور بہت سارے فنکشن بھی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں نیگوسن کرنا ہوتا ہے لسننگ ہوتی ہے dissemination of information so many different activities وہ انوالو ہوتے ہیں لیکن بیسک دیکھا جائے تو یہی چار فنکشن بنتے ہیں پلاننگ ہے آرگنائزنگ ہے لیڈنگ ہے اور کنٹرولنگ ہے اب میں آپ سے ایک ایک چیز کو ڈسکس کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس میں آؤٹ کم کیا نکلتی ہے why should we plan why you as a manage person اور as a management why should they organize thing why should they control and what is a big fun of having leading function let start with planning planning کیا چیز ہے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ آج کا ایک فنکشن آپ کے گھر میں کسی کی برتھ ڈے ہے کسی کی سالگرہ ہے اینیورسری ہے اس کے لیے کچھ پلان کریں کیا کرنا ہے آپ کے دوست کہتے ہیں let's plan let's go for fun let's go for some trip آپ کہیں جاتے ہو تو اس کے لیے کیا کرو گے سب سے پہلے تو آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیسے کر سکتے ہیں اس کو اور اس پہ کتنا خرچہ آئے گا تو technically planning is the initial first step of any activity an organization a person country can do تو پلاننگ کا جو آؤٹ کم ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ واٹ از یور اسٹریٹجی اب یہاں ایک نیا لفظ آپ سیکھ رہے ہیں اسٹریٹجی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے اسٹریٹجی کا حکمت عملی جسے کہتے ہیں کہ how you will move what is your objective way you are heading how you will be reaching there اور کس طرح آپ کس سیکوینس کے وہاں جائیں گے آپ تو پلاننگ جو پہلا فنکشن ہے مینجمنٹ کا اس کا آؤٹ کم کیا نکلا کہ you have one thing clear in your mind کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے اس کو ہم پلاننگ یا آرگنائزیشن اسٹریٹجی کہتے ہیں if are talking about management in organization اس کے بعد کیا تھا آرگنائزنگ آپ نے پلان کر لیا آپ نے سوچ لیا تو پھر اب آپ اس کے لیے سارے ریسورسز کو اس کے لیے ایک سسٹم بنائیں گے کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ یار تم گاڑی کا بندوبست کرو کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ آپ نے اس کے لیے جو راستے میں ہم نے کھانا پینا ہے وہاں پہ جو کھانا جا کھانا اس کا بندوبست کریں کسی کے لیے آپ ڈیوٹی لگاؤ گے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کے لیے جو راستے میں ہم ادھر جا کے کچھ گیم وغیرہ کریں گے باقی انجوائے کریں گے تو آپ اس کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کچھ چیزوں کا انتظام کریں یہ تو ہو گیا پرسنل لیول پہ نا how you are how you do it when we talking about organization as a orga organization کے اندر پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن اس کا ایک پراپر اسٹرکچر بناتی ہے نا what is the structure you might have seen in certain organization they have different layers different activities predefined اور اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی کے پاس اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کسی کے پاس پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کسی کے پاس مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم آرگنائزنگ کہتے ہیں اب اس آرگنائزیشن کا اس ادارے کو اس آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہے اس لیے کہ now they have a system اس سسٹم کے اندر وہ basic component of whole organization جس میں میں نے آپ سے کہا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایک آرگناز مینر سے کام کریں گے ہر ایک کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا کرنا ہے اگر کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو پرچیز ڈپارٹمنٹ نے انیشیٹ کرنا ہوگا یا جس کو ضرورت ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہے کچھ چیز بنا لی تو مارکیٹنگ والوں کو پتا کہ ہم نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے so this is number two function which is next is leading نا what is leading to do here leading is basically کہ آپ نے جو سوچا جو پلان کیا اس کو آرگنائز کیا تو اپنے اپنے لیول پہ ہر ڈپارٹمنٹ ہر مینیجر اپنے اپنے کام کو دیکھے گا کہ اس نے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اپنے ساتھ کیا وہ رائٹ right کام کر رہے ہیں کیا وہ ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہے let see you have plan کہ آپ نے مری جانا ہے ٹرپ پہ لے کے آپ نے لاہور آنا ہے آپ نے کراچی جانا ہے اور ایسا تو نہیں ہے کہ پشاور جانے کے بجائے آپ کراچی کی طرف چل پڑے یا لاہور جانے کی بجائے آپ سیال کوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک پراپر لیڈنگ رول بھی چاہیے آپ کو لیڈنگ میں نہ صرف آپ کو کنٹرولنگ فنکشن ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کمٹمنٹ اور موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ بیک اپ کرنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ جو لیڈر ہوتا ہے بیسیکلی مینیجر ہے تو مینیجر جو ہے ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں مختلف اسٹیجز پہ ان کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان کو رائٹ right ڈائریکشن پہ رکھتے ہوئے اپ بھی کر رہا ہوتا ہے پش کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں and what is the last function not last basically here but for these four function about the management process and that is the controlling function اب کنٹرولنگ میں کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آپ نے برتھ ڈے منانی ہے گھر میں کہ ٹرپ پہ جانا ہے تو آپ نے شروع میں جو آرگنائز کیا تھا جو پلان کیا تھا اس میں آپ نے سوچا تھا کہ اس پہ سچ اماؤنٹ آف ایکسپینڈیچر ہوگا اس کو اتنے ٹائم میں ہم نے ختم کرنا ہے جیسے ابھی آپ you might have kind of big future planning for you کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے پہلے بیچلر کرنا ہے پھر ماسٹر کریں گے پھر پی ایچ ڈی کریں گے ابھی آپ نے جو جس پروگرام کو آپ شروع کیا ہوا آپ نے اس کے لیے کچھ ٹائم فریم رکھا ہوگا آپ نے پھر آپ نے اس کے لیے کچھ کاسٹ بھی اٹیچ کی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے گھر والوں سے کہا جی میں نے یہ بیچلر ڈگری کرنی ہے تو آپ کے گھر والے بھی بے فکر ہو جائیں اور آپ بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں چار سال کی جگہ آٹھ سال میں ہو جائے گا آٹھ سال کی جگہ دس سال میں ہو جائے گا نو دیٹ از رانگ تو یو ہیو ٹو سی کہ آپ نے ایک جو ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا شروع میں اس کے مطابق چلنا ہے تاکہ آپ ایفیشینٹ طریقے سے اور افیکٹو طریقے سے اس چیز کو کمپلیٹ کر سکیں اس کو کنٹرولنگ فنکشن کہتے ہیں تو کیا ہوا کہ مینجمنٹ پروسیس جہاں پہ ہم یہ چارے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا ہے پلاننگ آرگنائزنگ کنٹرولنگ ڈائریکٹنگ یہ فنکشن ہے مختلف قسم کے پروسیسز ہیں جو آپ مختلف ریسورسز کو پلے کر کے ان کو یوز کر کے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گولس کو اپنے مشن کو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں اس سارے پروسیس کو مینجمنٹ کہتے ہیں لیکن ابھی ایک دو نئی ٹرم آپ نے سنی ہم نے ڈسکس کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس یہ کیا چیز ہوتی ہے آئیڈیا یس کیا efficiency efficiency is doing the thing right اب رائٹ کیسے ہوگی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے ڈگری پروگرام کر رہے ہو اپنے ایجوکیشن کی طرف ہو تو ایفیشنٹ کیسے کہیں گے اگر آپ نے اپنا پروگرام رائٹ ٹائم پہ منیمم جو اس کی ریکوائرمنٹ ٹائم ہے اس کو ختم کیا تو ہم کہیں گے کہ you have done it in efficient manner تو it is doing the thing right and what is effectiveness effectiveness is basically doing the right thing right یہ تھوڑا سا لفظوں سے گھبرائیے نہیں ایسا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایک ٹرپ کا پلان کیا تو لاہور کا سوچا تھا تو اگر لاہور پہنچے تو it's mean you are effective you have done effective work اگر لاہور کی جگہ سفر تو آپ نے کیا ٹائم پہ کیا اور آپ پشاور پہنچیے تو it is not effective thing یہی چیز فرق ہے اس میں ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہونا چاہیے مینجمنٹ جب بھی کوئی آپ کسی چیز کو مینج کرتے ہیں it should be and effective let see what is next یہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے اس کو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اس میں وہ this is not the management is not so simple لفظوں میں کتابوں میں تو اچھی لگتی ہیں چیزیں لیکن on the ground reality it is the most difficult thing and especially when we are talking about managing the people why it difficult جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسی نے کہا کہ management is not so simple it is not piece of cake but same time remember اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے اگر آپ کے اندر آپ کلیئر ہیں کانسپٹ آپ کے آپ کلیئر ہیں کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے کیا کرنا ہے تو پھر تھوڑی سی ایفٹ کر کے آپ اس کو کام کو صحیح طرح کر سکتے ہیں جیسے اس جو میں نے آپ کو دکھائی سلائڈ اس میں بتایا گیا کہ اٹ از لائک ایک ایگزامپل کر رہا ہے کسی ریفرنس کر کے بات کر رہا ہے کہ it is like holding a dove in your hand what is dove یا یو نو دیٹ ایک پرندہ ہے بڑا خوبصورت سا فاختہ کہتے ہیں اس کو اگر آپ اس کو ٹائٹ رکھیں گے ٹائٹ کر کے پکڑیں گے زور سے پکڑیں گے تو کیا ہوگا وہ مر جائے گا اگر اس کو تھوڑا سا ایزی چھوڑیں گے تو تو پرندہ اس نے اڑنا ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا ایگزیکٹلی دا سیم وے لوگوں کو مینج کرنا از لائک دس اس میں ایک بیسک فلوسافیکل تھنگ کو ڈسکس کیا گیا وہ کیا ہے کہ اگر آپ بہت سختی کریں گے بہت ٹائٹ کر کے لوگوں کو رکھیں گے تو ایک دن انہوں نے چلے اس میں یا تو بےچارے وہ تنگ آ جائیں گے نوکری چھوڑ دیں گے ریزائن کر دیں گے بیمار ہو جائیں گے یہ آگے جا کے ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی جب کہیں پڑیں گے تو ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے کہ جب بندہ فرسٹریٹ ہوتا ہے جاب میں تو وہ کیا کرتا ہے جب اس کو ٹف ٹائم ملتا ہے ہاؤ ہی شی ول بہیو لیکن اگر بہت ہی آپ اس کو پوچھیں گے بھی نہیں اگر آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں گے جیسے اس نے کہا کہ آپ ڈب کو ہاتھ دھیرا چھوڑ دیں تو بھاگ جائے گا اڑ جائے گا آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا exactly the same way if somebody no nobody is looking at him her وہ تھوڑے سے ایزی ہو جائیں گے فر گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں گے اور وہ جو کام آپ ایفیشینٹ اور افیکٹو طریقے سے کرنا چاہتے ہیں وہ پاسبل نہیں رہے گا اب ہم نے مینجمنٹ کو دیکھ لیا تو یہ سارے فنکشن کون کرتا ہے جو مینجمنٹ کے ہم نے تین چار فنکشن شروع میں دیکھے یا مینجمنٹ جو پروسیس دیکھا اس کو کس نے تو پرفارم کرنا ہے اس کو ہم مینیجر کہتے ہیں manager someone who participate in the management process and what was that to plan to organize to control and direct the resource of organization why you he are she will do that so that they should be able to achieve the goals اس کو مینیجر کہتے ہیں تو ہر کوئی مینیجر ہو سکتا ہے آپ مینیجر ہیں لیکن اس کے لیے ایک ضروری پری ریک تھنگ ہے وہ کیا ہے کہ he should be part of that organization to ویسے نہیں باہر سے کوئی آ کے آپ کو یہاں سر پہ ہاتھ رکھ کے جاتا ہے یا کوئی چیز رکھ کے جاتا ہے نکالو کوئی چیز یہ کر لو آپ اس کو مینیجر نہیں کہیں گے مینیجر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ he should be part of the organization اور وہ وہ سارے جو فنکشنز ہیں مینجمنٹ کے ان کو پرفارم کرے کس مقصد کے لیے تاکہ وہ اپنے آبجیکٹوس کو وہ گولس کو مشنس کو جو آرگنائزیشن کے ہیں ان کو اچیو کر سکے خالی اچیو نہیں کرے بلکہ اس کو ایفیشینٹ اور افیکٹو وے سے اچیو کر سکے اس کو مینیجر کہیں گے اب دیکھتے ہیں اچھے مینیجر مینیجر کے لیے کیونکہ ایک کا ذکر آ گیا کیا چیزیں ضروری ہیں جنرلی ہم مینجمنٹ سائنس میں کہتے ہیں کہ manager should keep three ball up اب تھری بالس کا اس سے کیا وہ ہے تین بال کیا ہے آپ نے مختلف ٹی ویز میں فنکشن میں کسی بھی فلم وغیرہ میں دیکھا ہوگا وہ جگلر جو ہوتے ہیں جو پلے کرتے ہیں مختلف بال لے کے تین تین چار چار بال کو ہوا میں پھینکتے اور اور گرنے نہیں دیتے ان کو اب اگر کوئی بھی وہ جو پلے کر رہا ہے جو وہ آپ کو شو دکھا رہا ہے یا ٹیکس دکھا رہا ہے اگر اس کی کنسنٹریشن کسی بھی ایک بال سے ذرا دیر کے لیے بھی تھوڑی سی بھی چوک جائے تو کیا ہوگا کہ وہ اس سیکوینس کو مینٹین نہیں کر سکے گا اور بال نیچے گر جائے گر جائے گا اور اس کا وہ جو شو جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا اسی طرح ایک مینیجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین کچھ ایسے باقی of course has to perform his or her duty very efficient but still تین چیزوں کو اس نے ہر وقت نظر میں رکھنا ہے دھیان دینا ہے تاکہ وہ اپنے فنکشن میں اپنی ایکشن uh, میں اپنی ڈیوٹی میں پورا اتر سکے وہ کیا ہے ایک ہم کہتے ہیں کوالٹی دوسرا ہم کہتے ہیں کاسٹ اور تیسرا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن جو بھی وہ کام کر رہا ہے جو بھی وہ پروڈیوس کر رہا ہے ادھر ادھر سے production product service whatever they he should make sure اس کی آرگنائزیشن سے اس کی طرف سے جو چیز نکلے وہ کوالٹی چیز ہو اس میں کوالٹی بھی نو کمپرومائز جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کوئی کوالٹی پروڈیوس مارکیٹ میں آ جائے تو لوگ کہتے تھے یہ اچھی ہے باقی نہیں اچھی لیکن آج کے دور میں جب یہ world is become the global village اتنا کمپٹیشن ہے unless you have quality product اور سروس کچھ بھی کر رہے ہیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں آپ مارکیٹ سے کچھ چیز لیتے ہو تو اگر اس میں کوالٹی نہیں ہوگی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سروائو کرنے کا آپ خالی کوالٹی نہیں دیکھنی آف کورس کے لیے کاسٹ ایفیشنٹ بھی دیکھنا یہ نہ ہو کہ دس روپئے کی چیز پہ آپ سو روپئے خرچہ کر دیں تو پھر آپ اس کو مارکیٹ میں کیسے سیل کریں گے تو مینیجر نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ whatever activities they are doing اس میں کاسٹ کا فیکٹر بھی دیکھنا ہے کہ ویسٹیج تو نہیں ہو رہی ریسورسز ضائع تو نہیں ہو رہے اس کے کوئی ویسے ہی اس کا جو را مٹیریل ہے وہ ضائع تو نہیں ہو رہا اوکے دس روپے کی ایک چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو مارکیٹ میں آسانی سے میسر ہو سکتی ہے وہ پانچ سو روپئے اس پہ خرچہ کر رہے تو پھر وہ کیسے سروائو کرے گا product and services it is not only product آپ جو بھی کرتے ہو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اگر وہ اچھی سروسز آپ کو نہیں دیتا دوبارہ نہیں جائیں گے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں if my students are not satisfy believe nobody will listen again تو تیسری چیز کیا ہے اور وہ اسی سے ریلیٹ کر رہی ہے customer satisfaction and who is customer you are my customer doctor کے لیے وہ جو مریض ہے وہ اس کے کسٹمرز ہیں ہیں یہ جو جو آپ آپ ٹی وی لیتے ہو کسی بھی برانڈ کا یوز کرتے اس کو یا لیتے ہیں وہ اس کے کسٹمر آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہو تو آپ اس کے لیے کسٹمر کا رول پلے کر رہے ہو تو تین چیزوں کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مینیجر کو always he on toes to keep always full concentration on these three things پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے اسٹیک ہولڈر کو اپنے اسپیشلی کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکیں مینجمنٹ سائنس میں ایک سبجیکٹ ہے مارکیٹنگ اسے کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ don't only come to the expectation of the customer but delight process میں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے درمیان میں جوک سناؤں گا درمیان میں کارٹون دکھاؤں گا یہ کس وجہ سے ہے تاکہ میں میکسیمم آپ کی اٹینشن کو لے سکوں جب اٹینشن آپ کی میری طرف ہوگی تو جو بات میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا آئی ہوپ کہ آپ کو وہ سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے تو یہ ساری چیزیں کس لیے کر رہا ہوں تاکہ I should delight you in the process اسی طرح جو بھی مینیجر کوئی بھی چیزیں مینج کر رہا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہے ان کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے تاکہ وہ سکسیزفل ہو اب مینیجرس کو ڈفرنٹ کائنڈ آف اسکل چاہیے ون ٹاکنگ کو اسکلس تو آپ سوچتے ہوں گے کہ اسکل تو بہت ساری ہوتی ہیں اب کچھ ٹیکنیکل اسکلس بھی ہوں گی کچھ مختلف اس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا مینیجر تھا بڑا اچھا لیڈر تھا کیونکہ وہ سنتا بڑا اچھا تھا لوگوں کو وہ لوگوں کو کنوینس بڑی اچھی طرح کرتا تھا بڑا اس کی ٹھنڈی مزاج تھا بڑا ہمبل تھا وہ بڑا غصے والا تھا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان آستہ آستہ آپ سیکھیں گے کہ کسی مینیجر کے لیے کیا کس قسم کی اسکل چاہیے but technically are talking about the technical concept کے جو بیسک اسکلس ہیں ویسے تو آپ اپنی کتابیں بھی دیکھیں گے بہت ساری اسکل مختلف جگہوں پہ آپ نے مینجمنٹ سائنس کی کوئی بھی بک پڑھ لیں گے ایچ آر ایم میں بھی ہوں گی کہ کس قسم کی اسکل چاہیے ایک اچھے مینیجر کے لیے لیکن کچھ ایسی اسکلس ہیں جو ہر مینیجر کو ضرور پتا ہونا چاہیے ان کا ضرور ہونی چاہیے اس کے اندر یہ اسکلس وہ اسکلز ہیں conceptual skill human skill and technical skills یہ ضرور ہے کہ مختلف قسم کے مینیجر کے لیے مختلف لیول کے مینیجر کے لیے کچھ ایک اسکل ایسی ہوگی جو اس کو زیادہ چاہیے ہوگی دوسری اس کو کم چاہیے ہوگی لیکن یہ تین اسکل ایسی ہیں جو ہر لیول کے ہر مینیجر کے لیے ضروری ہے ابھی کنسپچل اسکل کیا ہے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں آپ کو اگر اس چیز کا کنسپٹ ہے اگر آپ رائٹ رانگ میں فرق محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ ڈسیزن کر سکتے ہیں اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کی کنسپچل اسکل ہے what about human skill very important اگر آپ کو پتا ہے کہ ہیومن کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے دوسرے آپ کے کولیگ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اس سے کام کیسے لینا ہے اس کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے اس کا بہیویئر کیسے آپ نے جج کرنا ہے اور اس کو اپنے کام کے بارے میں موٹیویٹ کرنا ہے اور مولڈ کرنا ہے تو that is basically human skill the last is technical skill آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں آپ کو سافٹ ویئر کی بیسک ٹولس کا لینگویج کا پتا ہونا چاہیے آپ ہارڈ ویئر انجینئر ہیں آپ کو اس مشین کے بارے میں بیسک ٹیکنیکالوجی والی تھنگ جو ہیں وہ پتا ہونی چاہیے اب اگر اگر ایک ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اور راستے میں گاڑی خراب ہو جائے کسی وجہ سے بھی اور اس کو اگر بیسک اس کی ٹیکنیکل انفارمیشن یا نالج نہ ہو ہم اس کو ایک اچھا ڈرائیور نہیں سمجھتے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تین اسکل ایسی ہیں جو مینیجر کو آنی چاہیے پتا ہونا چاہیے ان کا اگر انہیں چیزوں کو مینج کرنا ہے one is a skill second is a human skill اور third is a technical skill اب یہ ہیومن اسکل کس کو زیادہ پتا ہونا چاہیے ٹیکنیکل اسکل زیادہ کس کو آنا چاہیے اور کنسپچل اسکل زیادہ کس کو معلوم ہو تاکہ وہ اپنے کنسپچل تھنگس کو یا جو اس نے ڈسین کرنے ہیں وہ کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ لیول آف مینجمنٹ بھی ڈفرنٹ ہوں گے جو مینیجر کی بات کرتے ہیں تو مختلف کے مختلف مینیجرس ہوں گے وہ کیا چیز ہے let's talk about those thing ہم جب لیول آف مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشن کے اندر جنرلی بہت سارے ہائرکل لیول ہوتے ہیں بہت سارے لیول ہوتے ہیں لیکن ہم ان سب کو تین لیول پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں and they are top management middle management and low level line management management کو کہتے ہیں شروع کرتے ہیں نیچے سے لائن مینیجر کیا ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ نے کبھی چانس ہوا کسی فیکٹری میں جانے کا کسی کارخانے میں جانے کا دیکھنے کا کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں وہ جو سپروائزر ہوتا ہے جو لائن مینیجر ہوتا ہے جو فرسٹ ہینڈ لوگوں سے کام لے رہا ہوتا ہے کسی بھی مشین پہ کسی بھی چیز پہ اس کو ہم لائن مینیجر اور لو لیول مینیجر کہتے ہیں technically it is line manager basically اس سے اوپر جب آتا ہے جس کو ہم ڈپارٹمنٹ کا کوئی ہیڈ uh, کہہ سکتے ہیں لائک مارکیٹنگ مینیجر ہے لائک پروڈکشن مینیجر ہے اس کو ہم مڈل لیول آف مینجمنٹ کہتے ہیں یا مڈل لیول آف مینیجر کہتے ہیں کیونکہ اس نے بہت سارے لائن مینیجر کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے کام کو اکمپلش کرانا ہوتا ہے اس کو ہم مڈل لیول آف مینجمنٹ کہتے ہیں دیٹن ٹاپ مینجمنٹ جس کو ہم سکتے ہیں سی او کہہ سکتے ہیں یا ہیڈ آف دا اس uh, جو یونٹ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو ٹاپ مینجمنٹ کہتے ہیں اب جو اسکل میں نے آپ کو بتائی تینوں قسم کی اسکلس ان تینوں لیول آف جو مینیجر ہوتے ہیں یا مینجمنٹ ہوتی ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے let see how they relate with each other جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹاپ مینیجر ہے اس کو ٹیکنیکلی بھی اتنا ہی آنا چاہیے جتنا لائن مینیجر کو آتا ہے کیونکہ اس نے تو کام نہیں کروانا اس نے تو بیسک اسٹریٹجیز بنوانی ہے تو کام کس نے کروانا ہے کام تو وہ جو لائن مینیجر اس وقت وہاں موجود ہے اس نے ان لوگوں سے کام کرانا مشینوں سے کام کروانا ہے ان کے ساتھ اس کو پتا ہونا چاہیے اگر کہیں ٹربل ہوتی ہے شوٹنگ کس طرح کرنی ہے اگر کسی مشین میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو کس سے اس نے ٹھیک کروانا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ٹاپ ایگزیکٹو جو ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے اس کو ان چیزوں کا بھی اتنی ڈیٹیل کا پتا ہونا چاہیے let see if we compare the basic those three skills with three level of management تو کس طرح کی کہانی بنتی ہے کس طرح کی اسٹوری بنتی ہے let with conceptual conceptual thing جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسکل uh, کیا ہے یہ کنسیو کرنا کسی چیز کو آئیڈیا کو کنسیو کرنا یہ زیادہ جو تھنکنگ ہے یہ کون کرتا ہے کسی بھی ادارے کے اندر کورس جو لائن مینیجر ہے اس کو تو یہ پتا ہے کہ اس نے یہ کام لوگوں سے کروانا ہے اس نے اس مشین کو آن کروانا ہے اور اس کے یہاں تک اس کو پہنچانا ہے اینڈ باقی چیزیں اس بگ پکچر کے اندر اس کو دوسرے لوگ اس طرح کے مینیجر ہوں گے جو وہ لوگ کام کروا رہے ہوں گے تو یہ جو کنسپچل اسکل ہے یہ سب سے زیادہ کس کو چاہیے ہوگی یس یو رائٹ یہ ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کو اس اسکل کی زیادہ ضرورت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مڈل کو لو لیول کو بھی نہیں چاہیے لیکن ان کو کمپیرٹیولی تھوڑا سا کم بھی ہو تو کام چل جاتا ہے اور سب سے کم کنسپچل اسکل کس کو چاہیے ہوتی ہے جو لو لیول مینجمنٹ ہے یا لائن مینیجر جن کو کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹیکنیکل اسکل کی اب ٹیکنیکل اسکل کس کو سب سے زیادہ چاہیے یس yes. یہ اسی کو چاہیے جس نے وہ ٹیکنیکل کام کروانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹاپ مینیجر کو اس کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے I running business of computer science اور I have some kind of computer production میری کوئی فیکٹری ہے اسی کی بھی یا آپ کو ہاسپٹل چلا رہے ہیں تو ہاسپٹل کا جو ہیڈ ہوگا ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی ہو سمپل مینجمنٹ مینیجر بھی ہو سکتا ہے مالک جو اس کا ہے یا چیف ایگزیکٹو ہے لیکن اس کو کم از کم اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا نو آؤ اپنے اس ایریا میں جس میں وہ کام کروا رہا ہے اس کا پتا ہونا چاہیے لیکن زیادہ کام کس کو اس ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز ہیں وہ کس کو زیادہ پتا ہونا چاہیے لو لیول آف اور لائن مینیجرس کو تو اس کے اپوزٹ جو میں نے آپ کو کنسپچر بتایا تھا اس کے اپوزٹ ٹیکنیکل نا اسکلس ٹیکنیکل اسکل سب سے زیادہ کس کو چاہیے لائن مینیجر کو کیونکہ اس نے وہاں پہ لوگوں سے کام کروانا اس کو بیسک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلس کا پتا ہونا چاہیے اور سب سے کم کس کو چاہیے top manager of course middle manager کو بھی چاہیے لیکن ان کے درمیان کمپیریٹولی اس سے ٹاپ سے کم اور لو سے کائنڈ آف ٹاپ سے زیادہ اور لائن مینیجر سے کم چاہیے نا سیدھا اندر ٹائپ آف جو اسکل ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کی دیٹ از ہیومن اسکلس آپ کے خیال میں سب سے زیادہ کس کو چاہیے نہیں یہ ایسی اسکل ہے یا یہ وہ اسکلس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جس کو آپ کو ہر لیول آف مینجمنٹ میں اکولی امپورٹنٹ اس اس کو کو سمجھا جاتا ہے اور اکولی چاہیے کیونکہ we we are are talking talking about about number of people people basically وہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں سے کام لینا ہے بے شک اس کے نیچے امیجیٹ جو اس کے ہیں ڈائریکٹر وغیرہ وہ چار دس بیس ہیں اور جو لائن مینیجر اس کے نیچے دو سو بندہ کام کر رہا ہے but still they are interacting right تو یہ ایسی اسکلز ہیں جو تینوں لیول پہ اکولی امپارٹنٹ ہے اور اکولی چاہیے تو کسی بھی مینیجر کے لیے جیسے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت ساری ان کو اسکلس چاہیے لیکن تین بیسک اسکلز ایسی ہیں جو آپ کو چاہیے they are conceptual human and technical skills لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آرگنائزیشن کے اندر ڈفرنٹ لیول آف مینجمنٹ بھی ہوتے ہیں مینیجر ڈفرنٹ لیول پہ ہوتے ہیں کوئی سی او ہے کوئی ڈائریکٹر ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں اور کوئی لائن مینیجر اب ان تینوں لیولس پہ وہ مختلف اسکلز مختلف ریشو سے مختلف پروپورشنیٹ سے ان کو چاہیے لیکن ہیومن اسکلز ایسی ہیں جو ہر لیول پہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اور اکولی چاہیے آپ کو ریزن کیا چیزیں یہاں ڈسکس کرنے کا یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں اور یہ چیز آپ نے ہر لیکچر کے دوران اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ we have to learn about human resource management اور اس میں بھی دیکھ لیجیے ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اسکلس جو ہیومنس کے ریلیٹڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور doesn't matter at what level of management you are you should know that you have to know that otherwise دوسروں سے کام لینا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں کچھ رولز بھی ہیں جو مینیجر نے پلے کرنے ہیں ہم اس کو مینیجری رولس کہتے ہیں بہت سارے رولس ہیں جو آپ مختلف موقعوں پہ پرفارم کرتے ہیں لیکن کچھ اگین ایسے جیسے میں اسکلس کی بات کی اسی طرح رولس بھی ہم اپنی بکس میں دیکھتے ہیں اپنے جب ڈسکس کرتے ہیں کہ تین بیسک رولس کو ہم نے ایک امپورٹنس کے لحاظ سے ڈسکس کرنے کے لیے چنا that is one number one is interpersonal role number two is informational role number three decision roles کسی بھی لیول آف مینیجر مینجمنٹ پہ آپ مینیجرس ہیں لائن مینیجر ہیں مڈل مینیجر ہیں ٹاپ مینیجر ہیں آپ کا interpersonal one to one لوگوں سے تعلق ہے آپ نے وہ رول بھی پلے کرنا ہے آپ نے انفارمیشن بھی دینی ہے you are also acting like a disseminator of the information آپ نے کوئی ڈسیزن کیا آپ ٹاپ مینیجر ہیں آپ نے اس کو نیچے لوگوں تک پہنچانا ہے مڈل مینیجر ہے آپ نے وہ ڈیسیزن جو آپ تک پہنچا ٹاپ مینیجر سے آپ نے آگے لائن مینیجر کو پہنچانا اس طرح لائن مینیجر جو ہے اس نے وہ انفارمیشن جو ہے وہ آگے اپنے ورکر کو دینی ہے ہیو ٹو پرفارم اور they have to perform the manager basically different kind of decisions machine بند ہوگی تو کیا کرنا ہے کہ لائن مینیجر نے ایک ڈیسیزن کرنا ہوتا ہے کوئی ورکر جو ہے آپ کا وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا بیمار ہو گیا انفارچونیٹلی کچھ مس ایپ ہو گیا تو واٹ از آپشن تو یہ لائن مینیجر نے اپنے لیول پہ ڈیسیزن کرنا ہے جو مڈل مینیجر جو ان کے کام ہے اس میں بھی انہوں نے بھی ڈیسیزنس کرنے کہ پروڈکشن کب کرنی ہے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے کتنا پیسہ ہم نے اس چیز پہ لگانا ہے کتنا را مٹیریل خریدنا ہے تو یہ اس مڈل لیول آف مینیجر نے ڈسائڈ کرنا ہے سملرلی دس ڈیسیجن رول جو ہے وہ جو آپ کا ٹاپ ایگزیکٹو ہے یا ایگزیکٹو آفیسر ہے پرزیڈنٹ ہے وٹ ایور سے اس نے بھی کوئی ڈیسیزن لینے ہیں آف کورس ہی یا she will be taking the strategic decisions the big picture جو براڈر ڈیسیزن اس کا پالیسی ڈیسیزن ہے اس نے وہ لینے اور انہیں پالیسی ڈیسیزن کے بیس پہ مڈل مینجمنٹ نے آگے جو اس کی ایکشنز ہیں وہ لینے ہیں وہ بھی اس پہ ڈیسیزن انہوں نے کرنے ہیں اور لو لیول پہ آ کے یا لائن مینیجر نے بھی آ کے ڈیسیزن کرنے ہیں کہ انہوں نے کیسے ان ڈیسیزنس کو امپلیمنٹیشن پر لے کے اپنے ورکر سے وہ کام لینا ہے تو کیا ہوا کہ یہ مینیجر جو ہیں ان کو تین امپورٹنٹ رول پلے کرنے پڑ رہے ہیں interpersonal informational and know what you think پھر تو بڑا آسان کام نہیں ہو گیا تو اگر یہ چیزیں ساری ہمیں سب پتا گئی تو اس کا مطلب ہے ہم میں سے ہر کوئی اچھا مینیجر ہو گیا ہم اچھی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں then where is the problem then basically is like that کہ جی ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا مینیجر تھا اس نے بڑا اچھا اپنے سسٹم کو اپنے جو بھی اس اس کو پروجیکٹ ملا نے کیا آپ کلاس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لیول پہ مختلف لوگ ڈفرنٹ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کلاس کے کسی کا بہت اچھا پروجیکٹ ہو جاتا ہے کسی کا نارمل رہتا ہے اب اس پہ کیا چیز تھی جس نے یہ ڈفرنٹ پیدا کیا آپ کا پروجیکٹ کیسے اچھا ہوگا دوسروں سے یا دوسرے کسی آپ کے ساتھی کا پروجیکٹ آپ سے بہتر کیسے ہو گیا وہ اس لیے کہ اس نے جو انفارمیشن اویلیبل تھی آپ لوگوں کو اس نے ان انفارمیشن کو رائٹلی رائٹ ٹائم پہ ایک اچھا ڈسیزن کر کے اچھی طرح یوٹیلائز کر لیا یہی سے جو آپ کے رولس ہیں اگر آپ نے رولس کو آپ پراپر طریقے پہ صحیح پلے کر لیں جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے ان کا رائٹ استعمال کر لیں تو آپ ایک اچھے مینیجر بن سکتے ہیں اور دوسرا ایک ورس مینیجر ہو سکتا ہے ایک کامیاب مینیجر ہو سکتا ہے دوسرا ناکام مینیجر ہو سکتا ہے پروجیکٹ آپ یہ پڑھ رہے ہو آپ کا گریڈ اچھا آ جائے گا آپ کا دوسرا ساتھی بھی پڑھ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو صحیح رائٹ ٹائم پورا نہیں دے سکتا پوری انفارمیشن کو وہ کنسیو نہیں کر رہا اور اسپیس پہ وہ ڈیسیزن صحیح نہیں کر رہا اس کے گریڈ اچھے نہیں آئیں گے ویری سمپل نا تو I hope we are understanding those thing کہ کیا ریلیٹ کس طرح ہم چیزیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم اس سے تھوڑا سا ٹریک سے اتر بھی جاتے ہیں چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں لیکن on ground reality they are very difficult to same time and how they are difficult جیسے اس پلازما میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ it is not enough to know about managing you need to do it وہ کیسے کر سکتے ہیں fun part don't be afraid of this thing یہ صرف آپ کو جگانے کے لیے کہ آپ میرے ساتھ رہیں یہ کارٹ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ میں کچھ کارٹونس کچھ کلپ آرٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے صرف اس لیے کہ اس جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ منڈے کو جب جاتے ہیں چھٹی کے بعد دل نہیں کرتا اسکول جانے کا کالج جانے کا اسی طرح ہم جب لوگ کام کرتے ہیں تو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد آفس جانے کا دل نہیں کرتا تو اس میں بھی کیا دکھایا گیا اور پھر کئی دفعہ آپ کو فورسفلی بھی لوگوں کو اسی روٹین میں لانا پڑتا ہے جس سے وہ چھٹیاں سے پہلے تھے اب فورس ڈزن مین کہ آپ نے کوئی فورس یوز کرنی ہے ایچ آر ایم میں یا مینجمنٹ میں ہم اس کو ری انفورسمنٹ اسٹریٹجیز کہتے ہیں کہ ہاؤ یو میک شیور کہ آپ بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ ٹائم پہ کام پہ آئیں اور آپ کے ساتھ جو کولیگ کام کر رہے ہیں آپ نے ان کو بھی اسی طرح ٹائم پہ لانا ہے اور اسی روٹین کے ساتھ اسی اسپرٹ کے ساتھ اسی ایفرٹ uh, کے ساتھ اپنی کام کو اچیو کرنا ہے ٹائملی یہ سارا کچھ بھی انشاءاللہ ہم آگے آنے والے چند لیکچر میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ لوگوں کو مینج کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو چند چیزوں کا چند ایکٹیویٹیز کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ forcefully force again doesn't mean here کہ آپ نے ایکچولی فورس یوز کرنی ہے اس طرح کی فورس نہیں ہم کچھ اور ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں لائک like, جب آپ نے ایز اے مینیجر کسی بھی لیول پہ آپ نے اسٹیپنگ کرنی لوگوں کو لینا ہے لوگوں کو چینج کرنا ہے کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہا اس سے کیسے کام لینا ہے ریٹینشن جو لوگوں کی ہے کہ کس طرح آپ نے کوشش کرنی ہے موٹیویٹ کرنا ہے کہ لوگ آپ کے پاس رہیں ان کو آگے ڈیولپ کیسے کرنا ہے کیونکہ ہر ایک کی ایک جیسے میں نے اس دن کہا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اس کے لیے مینیجرز نے جو ڈسین ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا ہے اسپیشلی ایچ آر ایم کے حوالے سے تو وہ اس طرح کی پالیسیز ایسی اسٹریٹجیز بنانی ہے کہ لوگوں کی اس میں آستہ سے ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے کچھ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں آپ کو اس کے لیے بھی آپ نے مختلف ایکٹیویٹیز کریٹ کرنی ہے now adjustment like so many different kind of adjustment there جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بیمار ہو گیا تو آپ کیا ایڈجسٹ کریں گے آپ اس کی جگہ کون کام کرے گا آپ کا کوئی مین جو کسی بھی light like if you are line manager تو مین جو آپ کا ٹیکنیکل آدمی تھا وہ آج نہیں آیا تو کیا آپ سارا کچھ اس کے لیے روک لیں گے تو انسٹیٹیوشن کے اندر آرگنائزیشن کے اندر ان بلڈ ایسے سسٹم ہوتے ہیں کہ آپ نیچرلی اس میں ایڈجسٹمنٹ آتی ہے آج کل ایک اور برننگ ایشو جو ہے ہم اسپیشلی مینجمنٹ کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں چینج کسی آنے آگے آنے والے لیکچرز کے اندر ہم اس ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے ویری امپورٹنٹ چیزیں چینج ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے ورکنگ بہیویئر چینج ہو رہے ہیں ورکنگ انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے ہیومنس کو اپنے جو پیپل آپ کے ساتھ کام کریں لوگ کام کریں ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے چینج کرنا ہے مشینوں کا تو کوئی نہیں ہے آپ نے یہ لیپ ٹاپ یہاں پڑا ہوا اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ لیں laptop will not mind it لیکن اگر آپ نے ٹیکنالوجی چینج کر لی آپ نے سسٹم چینج کر لیا تو اگر آپ نے اس کے لیے اپنے لوگوں کو تیار نہیں کیا ول آف ریزسٹنس دیا اور وہ بجائے وہ جو آپ نے نے شروع میں ہم کہا تھا کہ ایفیشینٹ اینڈ افیکٹونیس اس کے بجائے نیگیٹو آسپیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا ٹائم کا ریسورسز کا اور بدنامی ادارے کی آپ کی سب کی ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے مینیجر کے لیے ہمیں ایز اے مینیجر کہ ہم اس چینج کو بھی مینج کرنے کے لیے اپنے سسٹم کے اندر اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کریں کہ نیچرلی وہ سارے جو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ بھی کر لیں and they should also become the part of this change آگے چلتے ہیں ڈونٹ وری آئی نو تھوڑا سا کافی چیزیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن پھر میں ایسے کہوں گا کہ یہ ساری بیسک چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے کسی اور موقع پہ کسی اور سبجیکٹ کے اندر یہ ضرور ڈسکس کی ہوں گی نہیں بھی کی تو these are common sense things آپ کے ریئل لائف میں یہ چیزیں ان چیزوں کی اپلیکیشن یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جیسے میں نے شروع میں آپ کے ساتھ آج کی ٹاپکس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو بیسک مینجمنٹ کے چھوٹے سے کانسیپٹ ہمارے آئی ہوپ کے اس وقت تک کلیئر ہو جانے چاہیے اگر نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ اس کو دیکھیے دوبارہ پڑھیے کتاب کو پڑھیے کوئی بھی مینجمنٹ کے حوالے سے مختلف ریفرنس بک ملتی ہیں ان کو دیکھیے پھر بھی کلیئر نہ ہو یو کین میل می یا ہمارے ورچوئل یونیورسٹی کے اندر ہمارے لوگ بیٹھے ہوں گے آپ کو کوئی کوئریز ہو کوئی کنسرن ہو ڈو ٹاک ود دس کوئی چیز بھی فار گرانٹیڈ نہ لیجیے کیونکہ اگر آپ کی اس وقت بیس اچھی نہ بنی تو آگے جا کے چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہوتی جائیں گی پھر you be lost let start next step تو دیٹ از کہ how relate those basic management concept with over H R activities ایک چیز تو کلیئر ہے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ human resource is part of the management اور مینجمنٹ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ پروسیس ہے planning organising controlling directing of different resources to achieve goals and don't you think human is also very important resource ہم تو بہت دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے تو human resource is also very important resource of the management اس کے لیے بھی اس نے وہی اسی طرح کی آرگنائز کرنا ہے پلان کرنا ہے ڈائریکٹ کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے اپنے ہیومن ریسورس کو تاکہ وہ اپنے گولس کو اچیو کر سکے ایفیشینٹ اور افیکٹو وے میں تو H R human resource profession ہونے کی وجہ سے آپ کی کچھ ریسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں however is working H R kind of profession organisation آگے چل کے ہم ہم کسی چند لیکچر میں ڈسکس کریں گے کس قسم کے پروفیشنز ہوتے ہیں کیا کیا ان کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو مینجمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ ہیومن ریسورس پروفیشن کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور وہ ریسپانسبلٹیز لائک کس قسم کی ریسپانسبلٹی ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے پروسیجرس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کن پروسیجرس کو آف کورس جس میں کسی طرح بھی ہیومن آسپیکٹ آتا ہو کون کام کیسے کرے گا کیا کیا اس نے کام کرنا ہے ہیومن ریسورس نے آپ کو بنا کے دینا آرگنائزیشن کے اندر and then they have to develop and choose different kind of methodologies کہ کس طرح انہوں نے جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ منڈے کو نہیں آنا چاہتے تو how they will make sure کہ منڈے کو آپ آئیں ٹائم پہ آئیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹائم کی اتنی قدر نہیں کرتے ٹائم پہ نہیں آتے لیکن آرگنائزیشن میں یہ چیزیں افورڈ نہیں ہو سکتی اس کے لیے انہوں نے مختلف میتھڈالوجیز ڈیزائن کرنی ہے ری انفورسمنٹ اسٹریٹجیز بنانی ہے کہ کس طرح آپ لوگ ٹائم پہ آئیں گے یا جو بھی کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ وہ ٹائم پہ آئے گا اور پرفارم کرے گا اب نہ صرف ایچ آر جو پروفیشنز ہیں انہوں نے اسٹریٹجیز کو بنانا ہے میتھڈالوجی کو ڈیفائن کرنا ہے بلکہ دیکھنا ہے کیا واقعی وہ کام کر بھی رہی کہ نہیں رہی ان کو مانیٹر اور کرنا بھی کا کام ہے they have to see whether these all strategies اور میتھڈالوجیز آر ورکنگ نا کیا جو انہوں نے ری انفورسمنٹ قسم کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی یا انہوں نے جو پروسیجر بنائے تھے اس کے بیس پہ جو وہی جس طرح ہم نے پلاننگ میں کہا تھا کہ آپ سوچتے ہو کہ یہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں تو ہیومن جو انوالو ہیں ریسورسز آپ کے ان کے لیے بھی آپ نے اسی طرح پلان کر کے اینڈ پہ جا کے اس کی کنٹرولنگ بھی دیکھنی ہے اس کو لیڈنگ رول بھی پلے کرنا ہے آپ نے ایز ایچ آر پروفیشنل کہ جو ایکٹیویٹیز آپ نے ڈیسائڈ کی تھی اس کے بیس پہ آپ کو ریزلٹ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے کیا آپ کے وہ جو ہیومن ریسورس آپ کے پاس کام کر رہا ہے وہ ریسپانسو ہے کہ نہیں ریسپونڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور اگر ریسپانسو نہیں ہے تو you have to go back again the number one stage کہ آپ دوبارہ اپنے ان سسٹم کو بنائیں گے آپ ری ماڈیفائی کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کا ریزلٹ لے سکیں تو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن بھی ایچ آر پروفیشن کا کام ہے کہ وہ مینجمنٹ کے اس فنکشن میں وہاں پہ ہیلپ کریں گے نہ صرف یہ کریں گے بلکہ وہ مینیجرس کو بھی ہیلپ کریں گے ایڈوائز کریں گے جتنے بھی ہیومن ریسورس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں کہ کہاں پہ کہ کیا چیز کی جا سکتی ہے کس طرح ہم اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کس طرح ان سے ہم اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں کس طرح ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں کس وقت ان کو پروموٹ کرنا ہے اور وہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کی تھی کہ وہ فنکشن ہوں گے ایچ آر کے وہاں پہ جو مین کوئی بھی مینیجر ہے کسی بھی لیول کا مینیجر ہے اس کو ایچ آر جو پروفیشنل گائڈ کریں گے اس میں اسسٹ کریں گے تاکہ وہ جو ہیومن ریسورس والا فنکشن ہے پارٹ ہے آرگنائزیشن کا اس کو بہتر طریقے مینیجر یوٹیلائز کر کے اپنے لیے اپنے ادارے کے لیے بہتری لا سکے and this is how then H R can help the manager manager again we have discuss different level of manager right top manager بھی ہو سکتا ہے مڈل مینیجر بھی ہو سکتا ہے اور لو لیول آف مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے مینیجر ہو سکتا ہے تو کیسے ایچ آر اس کو ہیلپ کرے گا پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں یس yes. اچھی پرفارمنس دینے میں اگر اس کو ساری جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو صحیح طرح وہ مانیٹر کر رہا ہے صحیح طرح یوٹیلائز کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کی بڑھے گی اس کے جو آپریشن ہیں وہ آپس میں کوہیسو لنک رکھیں گے کیونکہ ایک آپریشن تو نہیں ہو رہا مختلف سٹیجز پہ مختلف ادارے اپنے انسٹیٹیوشن کے کے اندر مختلف قسم آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں اگر وہ آپس میں ویل کنیکٹڈ لنک نہیں ہے تو آپ وہ بگ پکچر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے similarly relationship is is relation relation ship ship here between different level of management different جو آپ کے سیٹ اپس ہیں جس طرح ہم نے آرگنائزیشن میں کہا تھا کہ آپ مختلف لیولس کے اسٹرکچر کھڑا کر بناتے ہو آرگنائزیشن کے اندر تو مختلف ڈپارٹمنٹس کی آپس میں ریلیشن شپ کو کس طرح اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ کیونکہ سب کا کام تو وہی ہے وہ سارے مل کے مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف لوگ مل کے اس ادارے کے اس بڑے جو بگ پکچر کا جو اس کا الٹیمیٹ گول یا آبجیکٹو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں تو اگر آپس میں ان کی کولیبریشن آپس میں ریلیشن شپ اچھے نہیں ہے تو دین دل بی کائنڈ آف پرابلم دیا اس کے علاوہ اگر کوئی کنفلکٹ آتا ہے اگر کوئی اسٹریس ہوتی ہے تو یہ بھی H R department H R کے لوگ جو ہیں مینجمنٹ کے ان فنکشن کے لیے ان کو اسسٹ کرتے ہیں اور ان ایکٹیویٹیز میں مینیجر کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بھی ہینڈل کر سکے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فنکشن ہو سکتے ہیں ریوارڈ سسٹم ہے بینیفٹس ہیں ان کی جو آگے کیریئر ڈیولپمنٹ ہے یہ سارے بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر بھی ایچ آر جو مینیجرز ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ایچ آر کے لوگ جو ہوتے ہیں پراپر ایچ آر مینجمنٹ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ان ساری ایکٹیویٹیز میں اس سے ہیلپ لے کے ان سے پازیٹو اور سنرجیکل جو افیکٹ ہے اس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے تو کیا پھر اس سارے کا جو آج ہم نے ڈسکشن کی یہ جو اینڈ پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا افیکٹ ہوگا اگر آپ کے پاس افیکٹو اور ایفیشنٹ ایچ آر سسٹم ہے یا if you can easily if you are easily managing the human resource of part of your resources تو کس کا فائدہ ہے تو ٹیکنیکلی آرگنائزیشن کا فائدہ ہے effective human resource management will give you an effective organisation and how organisation can be effective اس کی پروڈکٹیوٹی سے اس کی کوالٹی سے اس کی مارکیٹ ویلو سے اس کے مارکیٹ شیئر سے مختلف قسم کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں کہ آپ ان کے بیس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چلے تو کیا خیال ہے رکنا چاہیے یا آگے چلیں I think for today it is enough لیکن جانے سے پہلے چند چیزیں میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں یاد کرنے کے لیے نہیں یہ اس طرح کے سبجیکٹس ہیں جو آپ اتنی موٹی موٹی آپ بکس دیکھیں گے تو کتنا ایک میمورائز کر سکتے ہیں آپ کی بھی کچھ سی پی یو کی جو اپنی سی پی یو کی جو میموری لیول ہے کوئی لمیٹیشن تو ہوگی نا تو وائی ڈونٹ وی گو فر ادر کائنڈ آف اپروچ کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے اب سمجھنے کے لیے کیا کریں گے آپ تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اس کے لیے کوئی بھی ایچ آر کی بیسک بک اس سبجیکٹ کے لیے لے لیں اور جو ٹاپکس ہم نے اگلے لیکچر میں پڑھنا ہے ان کو پہلے پڑھ کے رکھیے تاکہ جب میں آپ سے ڈسکشن کرنے آؤں ڈسکس کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کنسپٹ ہونا چاہیے at least you should be familiar with those different words جو آتے ہیں درمیان میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ آپ سنیں گے تو آپ کا یو ول بی لاسٹ لیکن اگر کہیں پڑھا ہوگا کہیں دیکھا ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا yes I have seen that word تو کوشش کیجیے کہ آگے آنے والے لیکچرز کے اندر جو آگے ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنے ہوں ان کو پڑھ رکھیے پہلے نہیں سمجھ آتی no problem will discuss discussion کے بعد بھی نہیں آتی تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اب ایک دفعہ جب لیکچر میں ڈسکشن ہو جائے اس کے بعد واپس جا کے دوبارہ پڑھیے ان ٹاپکس کو تو پھر then I can bet with you کہ آپ کی لرننگ بہتر ہو جائے گی تو آج پھر یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں لیکن جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے جیسے میں نے شروع سے کہا تھا کہ we are starting now the basic things آج مینجمنٹ کو ڈسکس کیا مینیجر کو ڈسکس کیا تو اگلی ان شاء اللہ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں اور اس کے بیسک کمپونیٹس کیا ہوتے ہیں وہ آپس میں کس طرح ریلیٹ کر کے کام کرتے ہیں تو اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے بک کے اندر ان دو ٹاپکس کو ضرور پڑھنا ہے سمجھ آئے یا نہ آئے شروع میں لیکن ان کو اگلے لیکچر کے لیے تیار ضرور کرنا ہے پھر نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ السلام علیکم